پیٹر پین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لنڈن میں ڈارلنگ فیملی رہتی تھی جس میں ماں باپ اور تین بچے مائیکل جان اور بڑی بہن وینڈی شامل تھے وینڈی بہت ہی محبت کرنے والی بہن تھی جو ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر کتا تھا جس کا نام نانا تھا پیٹر پین یہاں آتا پیٹر پین کیپٹن ہو ٹنکر دوسرے دن شام میں مسٹر اور مسز ڈارلنگ کسی پارٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے جان مائیکل ونڈی اچھا ہم جا رہے ہیں سارے بچے نیچے آئے اور ماں نے ان کو گلے لگا لیا پھر سب بچے واپس اپنے کمرے میں جا کے سو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک روشنی سی چھت پر پڑی اور پیٹر پین اور ٹنکر نمودار ہوئے پیٹر پین نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور گھر میں گھس گیا اور ٹنکر بیل نے گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر سے ادھر سارے گھر میں اڑنے لگی اور چیزیں گراتے ہوئے شور کرنے لگی شور نہ مچاؤ کوئی جاگ جائے گا ٹنکر بیل نے اچانک وہ دراز کھولی جس میں پیٹر پین کا سایہ چھپا ہوا تھا اور پیٹر نے سایہ پکڑ لیا ہاں، اب باندھوں گا تجھے پیٹر نے سائے کو باندھنے کی پوری کوشش کی مگر نہیں ہو سکا ہلو مت مگر وینڈی تو پہلے سے ہی جاگ رہی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی ارے نہیں کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو میں پیٹر پین ہوں اور میں اپنا سایہ واپس باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں ارے تو میں کر دیتی ہوں وینڈی نے سوئی دھاگے کی مدد سے پیٹر پین کے سائے کو سینا شروع کیا منڈی سلائی کر رہی تھی اور پیٹر پین اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ نیور لینڈ کا رہنے والا ہے اور کھوئے ہوئے بچوں کا کپتان ہے وہ ان بچوں کو وینڈی کی کہانیاں سناتا تھا ٹنکر بیل یہ سب دیکھ کر جل رہی تھی اوہ واو کتنی مزیدار زندگی ہے تمہاری کیا تم میرے ساتھ چلو گی اچھا کیا میرے بھائی بھی آ سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں اور تم بچوں کی ماں بھی بن سکتی ہو اور رات کو ان کو کہانیاں بھی سنا سکتی ہو یہ ہو گیا ہے اب تمہاری پرچائی کہیں نہیں بھاگے گی میں جان اور مائیکل کو اٹھا کے آتی ہوں پیٹر نے ونڈی کو اخروٹ والی لاکٹ دی ونڈی نے جان اور مائیکل سے پیٹر پین کا تعارف کروایا دونوں بھائی پیٹر سے مل کر بہت خوش ہوئے چلو اڑنا شروع کرتے ہیں بہت لمبا سفر ہے لیکن ہم تو اڑ ہی نہیں سکتے ارے بہت زیادہ آسان ہے بس تھوڑا سا اپنے بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی پکسی ڈسٹ چلو ٹنکر بیل نے ہچکچاتے ہوئے پکسی ڈسٹ ان پر نچاور کر دی چلو تم لوگ اڑنے کے لیے تیار ہو ہاں چلو اڑتے ہیں اور پھر ان کا سفر شروع ہوا ان کا گزر لنڈن برج سے ہوا اور پھر کلاک ٹاور سے گزرے اور پھر وہ بادلوں سے گزرنے لگے صبح ہوئی سورج کی پہلی کرن سے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت کو دیکھا پھر انہوں نے نیور لینڈ دیکھا اور نرم و ملائم بادلوں پر اتر کر سارا نظارہ دیکھا یہ تو بہت خوبصورت ہے دیکھو رہا مرمٹ لگون ارے وہ دیکھو دھواں نکل رہا ہے وہ ہے ریڈ انڈین کا کیمپ وہ ہے جہاز روجر جو کہ پائلٹ اور کیپٹن ہک کا ہے وہاں جانے کا سوچنا بھی مت جو کہ نہایت ہی لیکن مگر مچھ سے ایک برتاؤ میں تلوار سے میں نے اس کا ہاتھ اڑا دیا واقعی مگر مچھ کا کٹاوا ہاتھ کھا گیا اور اس کا مزہ اس کو اتنا اچھا لگا کہ ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا ہے اتفاق یہ ہوا کہ وہ ہاتھ کے ساتھ اس کی گھڑی بھی کھا گیا اب جہاں جہاں مگر مچھ آتا ہے تو ٹک ٹاک ٹک ٹاک گھڑی کی آواز آتی ہے اسی دوران ایک پائلٹ ان کو دور بین سے دیکھ رہا تھا اور پائرٹ سے دور بین چھین کر دیکھنے لگے تو پہ تیار کرو نشانہ لگاؤ اور گولوں کی بارش کر دو بارش کر دو اس بار پیٹر کا بچہ بچ کے لگا ارے وہاں دیکھو وہاں سے گیند آ رہی ہے چلو کھیلتے ہیں ارے وہ سوچا کہ یہ وینڈی سے جان چھڑانے کا اچھا موقع ہے تم یہاں رکھو میں ابھی آتی ہوں اچھا اپنا خیال رکھنا جان اور مائیکل کا ہاتھ پکڑ کر ٹنکر نے ان کو ایک کنارے پر اتار دیا جبکہ وینڈی توپ کے گولوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی یہاں پیٹر پین سیدھا کیپٹن ہک کے پاس پہنچا او ہک اپنا دوسرا ہاتھ بھی گوانا چاہتے ہو کیا کیپٹن ہک نے اپنی بندوق نکالی اور پیٹر کی گولی چلا دی لیکن پیٹر ہر گولی سے بچ نکلا ٹنکر بیل نے کھوئے ہوئے بچوں کو مدد کے لیے پکارا وہ پانچ بچے تھے ٹوٹلز نپس سلائٹلی کرلی اور دو جڑوا بھائی بچوں مجھے پیٹر نے اس اڑنے والی کو مارنے کو کہا ہے ہمیں پیٹر کا حکم ماننا چاہیے چلو لگاؤ نشانہ سب نے اپنے تیر وینڈی کی طرف تان دیے اور وینڈی اب بھی سب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی Peter Pan John Michael Tinker Bell تم سب کہاں ہو نے سیدھے وینڈی کے سینے میں تیر مارا اور وہ جھاڑیوں میں گر گئی سارے لڑکے ٹنکر بیل کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے ڈرپوک پیٹر ہمت ہے تو اچھا تو یہ چاہتے ہو تم لو پیٹر پین تلوار لیے نیچے کودا اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی tick tock tick tock tick tock گھڑی کی آواز سے کیپٹن ہک کا دھیان بٹنے لگا مگر مچھ آ گیا مگر مچھ آ گیا بھوکا مگر مچ کپتان کو کھانے آنے لگا کپتان ڈر کے مارے دم دبا کے جہاز چڑھ گیا <laughs> ارے یہ تو لڑکی ہے ایک خوبصورت لڑکی ٹھنکل تم نے اس کو مارنے کو کیوں کہا پیٹر پین جان اور مائیکل کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا ارے یہ کیا ہوا کس نے تیر مارا اسے یہ سن کر ٹنکر درخت میں جا کے چھپ گئی ٹنکر نے کہا اس کو مار دو وہ ایک پرندہ ہے تم جہاں ہو وہی رہنا کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا اوہ تمہیں تمہیں کیا کیا ہو ہو گیا گیا اٹھو آنکھیں کھولو پیٹر نے وہ تیر نکالا جبکہ اس پہ کوئی خون نہیں تھا تیر سیدھا اخروٹ پہ لگا تھا جو پیٹر نے اس کو دیا تھا پھر وینڈی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی پیٹر میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی چلو ہمارے ساتھ گھر چلتے ہیں تم ہمیں کوئی کہانی کیوں نہیں سناتی ہاں ہاں ضرور میں تم سب کو سنڈریلا کی سٹوری سناؤں گی دوسرے دن وہ لوگ اڑتے ہوئے مامیڈ لگون گئے جہاں بہت سی مامیڈ پیٹر کی دوستیں تھیں اچانک ایک بچہ چلایا ہوشیار ہو جاؤ سب لوگ پتھروں کے پیچھے چھپ گئے اور جھانک کر پائلٹس کو دیکھنے لگے انہوں نے دیکھا کہ ایک انڈین پرنسس ٹائگرس لیلی کو انہوں نے درخت سے باندھا ہوا ہے ارے نہیں ٹائگرس لیلی مجھے اس کو بچانا ہوگا پیٹر کیپٹن ہو کی نقل اتارنے لگا اسے آزاد کر دو لیکن کپتان آپ ہی نے تو بولا پکڑنے کو ارے بے وقوف آزاد کر دو یہ میری ایک نئی چال ہے پیٹر کو پکڑنے کے لیے اچھا چلو ٹھیک ہے پائرٹس نے لیلی کو چھوڑ دیا اور وہ بھاگ کر انڈین کیمپ میں چھپ گئی کیپٹن نے پتا لگا لیا کہ سارا ماجرا کیا تھا پیٹر نے ان سب کو بے وقوف بنا دیا تھا بہت ہو گیا لگتا ہے اب اس پیٹر کے بچے کو سبق سکھانا پڑے گا میں آ رہا ہوں پیٹر اس رات وینڈی نے ان بچوں کو تین بچوں کی کہانی سنائی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نیور لینڈ اور آئے تھے ان کے ماں باپ ان کو بہت یاد کرتے تھے نیور لینڈ آنے کے بعد یہ اپنا گھر نہیں بھولے تھے او ہاں یہ سب ہمارے بارے میں ہی ہے کچھ والدین اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں اور نئے بچے ان کی جگہ لے لیتے ہیں ہمارے والدین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ہمیں گھر جانا چاہیے ہم کل صبح نکل جائیں گے پر ہمیں کہانیاں کون سنائے گا تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہم لوگ ساتھ رہیں گے ارے واہ ہم بھی ایک فیملی میں رہیں گے <laughs> پیٹر کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے نہیں میں پھر جلد بڑا ہو جاؤں گا مجھے لڑکا ہی رہنا ہے اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا بڑے مجھے بتائیں میں کیا کروں پیٹر پین بہت اداس تھا کیونکہ دوسرے دن اس کے سارے دوست جا رہے تھے اور وہ اکیلا ہونے والا تھا صبح سارے بچے چلے گئے اور پیٹر ان کو الوداع کہنے نہیں گیا کیپٹن اور پیچھے ہی چھپے ہوئے تھے انہوں نے سب بچوں کو پکڑ لیا اور کیپٹن ہک کے جہاز پہ لے گئے ٹنکر بیل یہ سب درخت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی او خدا پیٹر پین کہاں ہے مجھے اسے بتانا چاہیے پیٹر پیٹر تم کہاں ہو پیٹر کیا بات ہے ٹنکر بولو چلو چل کے اپنے دوستوں کو کیپٹن سے بچاؤ چلو چلتے ہیں آج مگر مچھ کی دعوت ہو جائے سارے بچوں کو جہاز پہ باندھا ہوا تھا آج تو پیٹر کا ناشتہ بن جائے گا اور وہ مگر مچھ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اچھا تو یہ چاہتے ہو تم کیپٹن ہک اور پیٹر پین کی تلوار بازی شروع ہو گئی پیٹر نے ایک زور کا وار کیا اور کیپٹن ہک پانی میں جا گرا مگر مچھ ایک ہینے والے میں کیپٹن ہک کو کھا گیا اور اس طرح کیپٹن ہک کا خاتمہ ہوا ٹنکر بیل نے سب بچوں کو چھڑا دیا اور سارے پیٹر پین کے گردا کے کھڑے ہو گئے بالکل کہانیوں کی ہیرو کی طرح تم بہت بہادر ہو پیٹر اب میں تمہاری کہانیاں سنایا کروں گی یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے چلو نکلتے ہیں یا پھر تم لوگوں نے اپنا <laughs> دماغ چینج کیا پیٹر چلو نا ہمارے ساتھ میں ہوں پیٹر پین جو کہ کبھی بڑا نہیں ہوتا میں تم لوگ کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا وہ سب لوگ لندن واپس آ گئے ونڈی کے ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو زور سے گلے لگا لیا مجھے یقین تھا تم لوگ ضرور آؤ گے میرے بچوں میں نے تم کو بہت یاد کیا یہ بچے کون ہیں وینڈی یہ سب کھوئے ہوئے بچے ہیں ٹوٹل کرلی اور یہ جڑواں یہ سب ہمارے ساتھ رہنے آئے ہیں کیا یہ رہ سکتے ہیں ہاں بالکل رہ سکتے ہیں پیٹر کھڑکی کے باہر اڑ رہا تھا پیٹر کیا تم نے اپنا ارادہ بدلنے کی کوشش کی نہیں میں نیور لینڈ جا رہا ہوں جہاں میں کبھی بھی بڑا نہیں ہوں گا الوداع پیٹر پین میں تمہیں بہت یاد کروں گی goodbye Wendy goodbye دوستوں مجھے بھولنا مت پیٹر پین اور ٹنکر بیل نے سب کو الوداع کہا اور نیور لینڈ اڑ گئے